اللہ أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا الله اشد اشد قیام میں پڑھے گئے تیرہویں پارے کے متعلق کا خلاصہ آپ حضرات سماعت فرمائیں بات یہ چل رہی ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں سات دبلی گائیں ہیں سات سوکھی بالیاں ہیں سات ہری بالیاں ہیں دبلی گائے موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں منجمین بلائے گئے انہوں نے اس خواب کے بارے میں یہ کہا ازغاف و احلام یہ خواب پریشاں ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں کالو اضحاف و احلام بتاویل مانا بھی عالمین یہ تو خواب پریشاں ہیں اور خواب پریشاں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو بادشاہ کا جو ساقی تھا جسے رہائی مل گئی تھی اس کو یاد آیا اس نے بادشاہ سے ذکر کیا بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے معاملے کی تحقیقات کرائی بے قصور ثابت ہوئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب سے سات سال سرسبزی اور خوشحالی کے ہوں گے پیداوار بہت اچھی ہوگی اور اس کے بعد سات سال قحط کے آئیں گے تو یہ سات سال جو پیداوار کے ہیں ان کو بالیوں ہی میں اسٹور کر لیا جائے یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی سات موٹی گاؤں سے مراد سات سال شروع کے سر سبزی خوشحالی کے اور سات دبلی گاؤں کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ وہ سات سال قحط کے ہوں گے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اس آتے کریمہ سے نفسی ان رحم ربی میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا میں اپنی برات ظاہر نہیں کر رہا کہ میں معصوم ہوں بلکہ نفس امارہ کا تو کام ہے ہی کہ وہ لوگوں کو برائیوں کی دعوت دے اور بدی کا جو اقتضا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شیطان کے جال میں پھنس جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بری ہوں میرا نفس پاک ہے اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ فخر اور اعجاب کی بات ہوگی اور کسی چیز کے اوپر فخر کرنا یہ بھی ایک قسم کا سو ہے ایک قسم کی برائی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ جو بے قصور ثابت ہوا یہ میرے رب کا فضل ہے اس کا کرم اس کا رحم ہے اللہ ما رحم ربی اور یوں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی آدمی نہ تو نیکی کر سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی برائی سے بچ سکتا ہے تو میں جو بے قصور ثابت ہوا اور جو میں بدی سے بچا یہ میرا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا اور اس کے رحم کی وجہ سے ہوا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سات سال جو خوشحالی کے ہیں اور اس کے بعد جو سات سال قحط کے آنے والے ہیں آپ ایسا کیجئے کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے کالا جالیہ خزانہ الارض زمین کے خزانوں پر مجھے معمور کر دیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی پہلی صفت میں حفیظ ہوں اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ میں علیم ہوں یہاں قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی اہم منصب پر کسی اہم پوسٹ پر کسی کو مقرر کرنے کے لیے اس کے اندر دو باتیں دیکھ لینا ضروری ہے اگر اس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں تو وہ اہم پوسٹ اور وہ کلیدی عہدہ دے دیا جائے اور اگر وہ شخص یہ دو صفتیں نہیں رکھتا تو اسے کوئی کلیدی عہدہ نہ دیا جائے پہلی صفت کیا ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ پوری امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرے اور دوسرے جس پوسٹ پر اسے مقرر کیا گیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں اسے مکمل علم ہو کسی کو آئی اے ایس بنا دیا گیا اتنا بڑا کلیدی عہدہ دے دیا گیا لیکن آئی ایس کے فرائض کیا ہیں اس کے واجبات کیا ہیں اس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہے تو بتائیے اس عہدے کے اوپر اسے بٹھانا یہ صحیح ہوگا بلکہ ملک و قوم کے ساتھ ایک طریقے کی نا ہوگی تو ایک تو وہ حفیظ ہو امانت دار ہو دیانت دار ہو اور دوسرے جس پوسٹ پر اسے پہنچایا گیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں اسے مکمل معلومات ہو ایک نکتا یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو شریعت کے اندر عہدہ مانگنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے نبی نے فرمایا جو شخص عہدہ مانگے اسے عہدہ مت دو یہاں حضرت یہ فرما رہے اجالی خزائن الارض مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دیجئے فوڈ منسٹر بنا دیجئے یہ تو حضرت عیسو علیہ السلام خود عہدہ مانگ رہے ہیں تو ان کا یہ عہدہ مانگنا کہاں تک صحیح ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مقصود نفع رسانی ہو نفس پروری نہ ہو دوسروں کو نفع پہنچانا مقصود ہو اپنا پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو اپنی جیب بھرنا مقصود نہ ہو اور وہ یہ دیکھے کہ مجھ جیسا اور کوئی نہیں ہے جو یہ عہدہ سنبھال سکے جو اس امانت کا پاس و لحاظ کر سکے تو وہ اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے اس صورت میں عہدہ مانگنے کی اجازت ہے اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے بات کی فلما فلم ان کلیو امین جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا بات چیت کی کہا کہ آج سے تم میرے محتمد خاص ہو میرے مقرب ہو اور جو عہدہ آپ نے طلب کیا ہے اس عہدے کے اوپر آپ کو فائز کیا جاتا ہے پتا یہ چلا کہ کسی آدمی کے پاس کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہوں اسے کسی عہدے کے لیے منتخب کرنے سے پہلے بالمشافہ گفتگو کر لی جائے جسے انٹرویو کہا جاتا ہے انٹرویو کے بعد ہی اسے وہ عہدہ دیا جائے بادشاہ نے پہلے ان سے بات کی جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ بل مشافہ گفتگو ہوئی جو انٹرویو کی ایک قسم ہے گویا یہ انٹرویو کا طریقہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ طریقہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے نیز ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومت کے اداروں میں کام کرنا سروس کرنا یہ جائز ہے اگر جائز نہ ہوتا تو غیر مسلم حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنی خدمت تو پیش کرتا اگر روا نہ سمجھتا تو اس حکومت میں کام کرنے کے لیے تیار کیوں ہوتا تو غیر مسلم اداروں میں کام کرنے کا جواز حضرت عیسو علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے سات سال خوشحالی کے گزر گئے قحط کے سال آ گئے قحط کا اثر حضرت یوسف علیہ السلام کے گاؤں تک پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تھوڑی بہت پونجی دے کر کے مصر روانہ کیا کہ جا کر کے غلہ لے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کرنے پر معمور ہی تھے فوڈ منسٹر تھے ہی دیکھتے ہی انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائی اتنے دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے برا غلہ لاد دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ جو پونجی لائے تھی تھوڑی سی وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیا جب کنان جا کر کے اپنے گاؤں جا کر کے انہوں نے غلہ اتارنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ پونجی بھی کر دی گئی ہے بہت خوش ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگے کہ عزیز مصر وہاں کا فوڈ منسٹر کتنا رحم دل ہے کہ اس نے غلہ بھی لاد دیا غلہ بھی بار کرا دیا اور پونجی بھی واپس کر دی حضرت یوسف علیہ السلام نے چلتے چلتے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی چھوٹا بھائی بھی ہے انہوں نے کہا ہاں ہے کہا کہ اب کے آنا تو چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا اگر نہیں لائے تو غلہ نہیں ملے گا ابا آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ابا فوڈ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ بنیامین کو چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا اور آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے ہم اس کی مکمل حفاظت کرنے والے حضرت یعقوب نے کہا فلاح خیر میں تم لوگوں کی حفاظت کا معاملہ دے چکا ہوں ایک دفعہ یوسف کو لے گئے تو خوب حفاظت کی تم نے اور اب بنیامین کو لے جا رہے ہو یہ کہہ کر کے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے میں اپنے اس بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں پتا یہ چلا کہ سب سے بہترین اور سب سے بڑی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے کسی کی حفاظت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اوپر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے حضرت یعقوب نے وہی جملہ فرمایا فلح خیر الحافظ الرحمین اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہتر محافظ ہے بنیامین کو لے کر کے مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے اپنے چھوٹے بھائی کو اسے تنہائی میں لے گئے خلوت میں لے گئے اور کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے بولے نہیں کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف بتائیے اتنے دنوں کے بعد بچھڑے ہوئے دو بھائی مل رہے ہیں کیا خوشی ہوئی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کو بن یمین کو دیکھ کر کے اور بنیامین کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کہا کہ میرے پاس ہی رہ جا کہاں جا رہا ہے کیا کرے گا گاؤں جا کر یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عزت دے رکھی ہے پورے مصر کا حکمراں ہوں میں بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا پستی میں پھینکا تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی بلندی عطا فرمائی ہے ایک نقطہ یہاں یہ بھی ملا کہ دنیا کسی کو کتنا ہی پستی میں ڈالنے کی کوشش کرے اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں بلندی رکھ دی ہے تو وہ بلندی پر پہنچنے ہی والا اسے رفت ملنے ہی والی دنیا لاکھ اسے دبانے کی کوشش کرے اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہا کنویں میں پھینک دیا گیا کہاں مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے اب حضرت بن ابین کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھیا کے پاس رہوں گا اب روکنے کے لیے کوئی جواز چاہیے ان کے سامان کے اندر پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا گیا اور اتفاق سے بادشاہ کا شاہی پیمانہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تفتیش شروع ہوئی تو اس پیمانے کے بارے میں تو کچھ علم نہیں ہوا لیکن پانی پلانے کا جو سکایا تھا جو برتن تھا وہ بن یمین کے سامان میں مل گیا اور اس وقت کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر سامان کسی کے پاس پایا جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے بھائیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیالہ اس کے سامان میں کیسے نکل آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا بولتے ہو اب حضرت یوسف کو تو معلوم تھا کہ پیالہ میں نہیں رکھا ہے کہا کہ کیا بولتے ہو اب اس کو ہم اپنے پاس روک لیں گے اس کو جانے نہیں دیں گے سارے بھائی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اس کو واپس لائیں گے یا تو معاملہ ٹیڑھا ہو گیا ہے کہنے لگے کہ معاف کر دیجئے کالو ای یشرف اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا ایک بھائی بھی تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا اس کا نام یوسف تھا کالو ای یشرف فقط سرا کہاں من قبل اس نے چوری کی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا ایک بھائی بھی تھا یوسف وہ بھی بہت بڑا چور تھا رہا یوسف فی نفسی ولم یوب دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کیسا سفید جھوٹ بول رہے ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں کیا ولم دیا لوم لیکن اتنا کہا تم شر مکانا بہت بری پوزیشن میں ہو تم انہوں نے منت سجامت شروع کی بوڑھا باپ ہے اس کا اس کے بنا رہ نہیں سکتا اس کے اوپر رحم کھائیے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کوئی کرے اور اس کی جگہ دوسرے کو رکھ لیا جائے جس نے چوری کی ہے جس کے سامان میں یہ سکایا پایا گیا ہے اسی کو ہم محبوس کریں گے اسی کو روکیں گے بن امین کو روک لیا گیا کچھ بھائی رک گئے کچھ چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام تو گم ہوئے ہی تھے بن امین بھی ہاتھ سے نکل گئے گم ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس کی خبر پہنچی بہت رونے لگے اس موقع پر یوسف بہت یاد آئے قال یا علی یوسف ہائے میرا یوسف وہ بھی روتے روتے یوسف کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئی تھی ایک بیٹے کے گم ہونے کا درد تو میں برداشت کر ہی رہا تھا دوسرا بیٹا بھی آج سے نکل گیا جاؤ ڈھونڈو میرے یوسف کو ڈھونڈو بن یمین کو روک لیا گیا تو یوسف کی یاد آ گئی فتح سسم یوسف میرے یوسف کو جا کر ڈھونڈو یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ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 تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ایک دروازے سے سب مت جانا تم سب کے سب نوجوان ہو خوبصورت ہو وجی ہو تمہاری وجاہت اور جماعت کو دیکھ کر کے نہیں کوئی تمہیں نظر نہ لگا دے یا ہو سکتا ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اس لیے کہ تم باہر سے وہاں جا رہے ہو کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جاؤ تو تم لوگ ایک ساتھ مصر میں داخل مت ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور آخر میں کیا فرما رہے تدبیر بتانے کے بعد من من اللہ اگر اللہ کچھ اور فیصلہ کرنے والا ہوگا تو یہ جو تدبیر بتا رہا ہوں یہ کام نہیں آئے گی ان اللہ للہ فیصلہ تو صرف اللہ کا توکل تو اسی کے اوپر میں نے توکل کیا توکل المتوکل اور توکل کرنے والے اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں دیکھیے یہاں پر تدبیر اور تقدیر دونوں کو کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت میں جمع کر دیا کہ انسان کے اوپر تدبیر کرنا لازم ہے مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے مبادہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تدبیر کرنا لیکن وما اگنی من اللہ میشے لیکن اللہ تبارک و تعالی کہ کسی فیصلے کو یہ تدبیر نہیں ٹال سکتی فیصلہ تو اللہ کا جو ہوگا وہی ہو کر کے رہے گا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں تدبیر کا مکلب بنایا گیا ہے تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے آدمی کو تدبیر کا مکلب بنایا گیا ہے آدمی تدبیر کرے اسے مؤثر بھی ذات نہ سمجھے بلکہ تدبیر کرنے کے بعد اعتماد اللہ تبارک تعالیٰ پر کرے کہ میں نے تدبیر کر لی ہے اے اللہ اس کا نتیجہ اب تیرے ہاتھ میں ہے میں نے محنت کر لی ہے میرے اللہ اب امتحان میں پاس کرنا تیرا کام ہے اب کوئی بچہ پورے سال محنت ہی نہ کرے اور امتحان میں بیٹھ جائے اس کی اجازت نہیں دی گئی آپ کو پورے سال محنت کرنا ہے اب محنت کرنے کے بعد آپ پاس ہوں گے یا نہ پاس ہوں گے یہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا تدبیر کرنا آپ کا کام ہے فیصلہ اللہ کا کام ہے آپ پاس بھی ہو سکتے ہو اگر اللہ نے چاہا اور فیل بھی ہو سکتے ہو اگر اللہ نے چاہا تو تدبیر تقبیر کے منافی نہیں ہے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی اچھی غرض کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے دیکھیے وہاں ہیلا کیا گیا ہے اور ہیلے کے ذریعے حضرت یزو علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روکا ہے تو کسی اچھے کام کے لیے اس طریقے کا ہیلا کرنا جائز ہے لیکن ہیلا کرتے وقت احقاق باطل اور ابتال حق لازم نہ آئے کہ حق باطل بن جائے باطل حق بن جائے ایسے مقام پر ہیلا کرنا ناجائز ہے ورنہ کسی اچھی غرض کے لیے ہیلا کرنا درست ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی بتائیے اس طرح رونے کی اجازت ہے اس طرح رونے کی اجازت ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اولن یہ سمجھ لیا جائے کہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج صبر جمیل ہے فصبر جمیل یہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج اس کے علاوہ آپ کر بھی کہہ سکتے فصبر جمیل یہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج جہاں تک رونے کا معاملہ ہے کسی مصیبت کے اوپر نوحہ اور بین کرنا وہ ممنوع ہے رہا رونے کا معاملہ تو رونے کی اجازت دے دی گئی ہے یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ رونا وہ برا ہے جو غیر اللہ کے سامنے ہو وہ رونا تو عبادت ہے جو اللہ کے سامنے ہو اگر کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے رو رہا ہے تب تو بہت بڑا گنا ہے لیکن اگر رونا اللہ کے سامنے ہو رہا تو سب سے بڑی عبادت ہے اللہ سے آدمی جب دعا کرے تو آنسو میں ڈوبی ہوئی دعا پیش کرے تب اللہ کی طرف سے قبولیت انسان کی دعا کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھاتی تو مصیبت کا سب سے بہترین علاج صبر جمیل نوحہ اور بین کرنا منع ہے رونے کی ممانعت نہیں ہے رونا وہ برا ہے جو غیر اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے رونا عبادت ہے اور ایک نقطہ اور یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی کو اگر رونے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ خلاف فطرت ہوگا اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کوئی چیز کھو جائے تو اس پر غمگین ہوتا ہے تو رونے کی اجازت اس وجہ سے ہے تاکہ جذبات کی رعایت ہو جائے اگر اجازت نہ ہوتی تو جذبات کی رعایت نہیں ہوتی تھی آخر یوسف کے اوپر اتنا کیوں روتے تھے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے اندر حسن سورت تھی دوسرے حسن سیرت تھی اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی جس کو یاد کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انداز سے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالی انہیں دین کا کوئی بڑا عہدہ دینے والا ہے نبی بنانے والا ہے تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا دین کے لیے تھا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا کوئی بڑا ہوتا سونپتا تو دین کا کتنا بڑا کام ہوتا تو ان کا رونا دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ دین کے لیے تھا اس وجہ سے جائز تھا ادھر بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا کہ یہ کرتا میرے والد کے چہرے کے اوپر ڈال دینا بینا ہی لوٹ آئے گی ادھر سے کاشم پیرہن لے کر کے چلا ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے جو پاس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان لاجدوری ہے یوسفا مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے انتو تن اگر تم مجھے سٹیا ہو مت بولو کہیں یہ نہ کہہ دو کہ میں سٹیا گیا ہوں لیکن مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ وہیں آپ کے گاؤں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں لیکن اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو معلوم نہیں ہوئی اور مصر کتنی دوری پر ہے وہاں سے کافی پیرہن لے کر کے چلتا ہے تو وہ لے کر کے چلا کتنی دور سے بچے کی خوشبو معلوم ہو گئی یوسف علیہ السلام کی خوشبو معلوم ہو گئی کیا پتا چلا خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہلوا دیا یہ کیسے ہوا انی عالم من اللہ مالا میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے تو تم نہیں جانتے ہو گویا پیغمبروں کو معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ جتنا بتا دیتا ہے اتنا ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کنویں میں تھے خوشبو محسوس نہیں کروائی خوشبو محسوس نہیں ہوئی مصر سے پیرہن چلا خوشبو محسوس کروا دی کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گہے بر تارا میں آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم کبھی تو میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہوں اور کبھی میرے پیٹ کے پیچھے کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہوتا گویا پیغمبروں کو وہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اللہ بتا دیتا ہے جو نہ بتائے پیغمبروں کو اس کا علم نہیں ہوتا پتا یہ چلا کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے اگر غیب کا علم رکھتے تو سمجھ جاتے کہ یہی قریب ہی یہ کنویں کے اندر میرا بچہ پڑا ہوا ہے جاتے اور نکال لاتے کتنی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ورنہ اگر علم ہوتا تو اپنے بچوں کو کنویں میں مرنے کے لیے ایک پیغمبر تو کبھی نہیں چھوڑتا پیرہن آیا چہرے کے اوپر ڈال دیا گیا بینائی لوٹ آئی آپ سوال کریں گے کہ بینائی کس وجہ سے لوٹی وجہ کیا تھی دو تعبیلیں کی جا سکتی ہیں ایک تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کا ایک موجوزہ تھا کرامت تھی جسے بینائی لوٹ آئی اور دوسری جو سائنٹیفک وجہ ہے سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فرتے جوش سے جوش کی انتہا سے خون کے اندر اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ پیر سے معذور لوگ چلنے لگتے ہیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام خوشی کی انتہا میں جب پہنچ گئے تو اس خوشی کی انتہا کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ہو کہ اتنے دنوں سے کھویا ہوا بیٹا واپس مل گیا فرتے خوشی میں فرتے جوش میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی ہو یہ اس کا سائنٹیفک ریزن ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیران کی کرامت رہی ہو کہ باپ کے چہرے پر پیران ڈالنے کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹائی اب بیٹوں کو معلوم ہوا کہ وہ جو فوڈ منسٹر ہے وہ ہمارا بھائی ہے فوراً باپ سے معافی مانگنے لگے کہنے لگے یا بانس تک فراہ اے ہمارے والد ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے اسے پتا چلا کہ بزرگوں سے اپنے لیے اپنے حق میں دعا کرنے کے لیے کہنا چاہیے لیکن کون بزرگ یہ رواجی بزرگ نہیں بلکہ جو کتاب و سنت کے پابند ہوں حدود شرعیہ کے پابند ہوں وہ لوگ بزرگ ہوتے ہیں ان سے دعا کی درخواست کیجیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں ربی اے میرے رب یہ کہہ کر کے دعا فرمائی ہے کبھی انسان ربنا کہہ کر کے دعا کرتا ہے کبھی ربی کہہ کر دعا کرتا ہے تو ربی اور ربنا میں کیا فرق ہے ربی کہہ کر کے جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لطف خاص کا حوالہ دیتا ہے جس کا تجربہ اسے خود اپنی ذات کے اوپر ہوا ہے اور جب ربنا کہتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عام فضل و کرم لطف عام کا حوالہ دیتا ہے جس کا مشاہدہ وہ خود مخلوقات میں کرتا ہے یہ ہے ربی اور ربنا سے دعا کرنے کے درمیان فرق یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہے لطیف لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے ذہن سے بالا فہم اور ادراک سے ماورا کام کرنے والا یہ ہے لطیف کا مفہوم آپ پوری صورت دیکھ ڈالیے پوری صورت کے اندر جو واقعہ بیان ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت لطیف کے نمونوں کی عکاسی کر رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا مما من اختر مشرق بہت سارے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں آج دیکھو بہت سارے لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر تعویہ پرستی قبر پرستی تعویذ گنڈے نہ جانے کون کون سی بدعات اور شرکیات موجود ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہوئے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرک میں ملوث ہیں شرک کی غلازت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کے بعد سورہ رات شروع ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں فرمایا بغیر احمد ان تراؤنہ بغیر کھمبے کے تم اسے دیکھ رہے ہو بغیر کھمبے کے بول دیتا تراؤنا کہنے کی کیا ضرورت تھی بغیر کھمبے کے آسمان اللہ فرمانے تراؤنا تم اس کو دیکھ رہے ہو تاراؤنا کہہ کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کھمبا نہیں ہے ایک عجیب و غریب قسم کا کھمبا ہم نے لگا رکھا ہے وہ کیا ہے گریویٹیشنل فورس کا کشش سکل کا کھمبا لگا رکھا ہے وہ کھمبا جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا وہ ہے کشش مسلمان سائنسدانوں نے تراؤنا کے لفظ سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ سے گریویٹیشنل فورس کا نقطہ نکلتا ہے کہ کائنات پوری کی پوری قانون کشش شکل کے اندر بندھی ہوئی ہے یا آسمان اپنی جگہ پر زمین اپنی جگہ کشش شکل کی وجہ سے رکی ہوئی ہے وہ ایک طریقے کا کھمبا ہے جسے انسان دیکھ نہیں پاتا ہے آگے اللہ نے فرمایا وہ فی الحال وہ کتنا وہ آناب وہ جناتی میں آنا وہ ضرور سنوان سنوانی اس کا بھی مائی واحد ایک ایکڑ کھیت ہوتا ہے اسی ایک ایکڑ کھیت کے اندر کہیں کیلا لگا ہوا اسے کیلا نکلتا ہے اسی ایک ایکڑ کھیت کے اندر آم کا درخت لگا اسے آم نکلتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب کاریگری ہے کہ مشین ایک ہے پروڈکشن مختلف ہے دنیا کا کوئی انسان کوئی مشین بناتا ہے تو جس پروڈکشن کے نکالنے کے لیے مشین بنائی ہے اس مشین سے وہی پروڈکشن نکلتا ہے یہ تو عجیب و غریب مشین ہے کہ مشین ایک ہے پروڈکشن لاکھوں ہے ایک ایکڑ کے اندر سینکڑوں درخت لگا دو سینکڑوں قسم کے سینکڑوں قسم کے پھلائیں گے جبکہ مشین ایک ہے یہ کون سی کاریگری ہے مشین ایک پروڈکشن اتنے دنیا کا کوئی سائنس نہ ایک مشین سے اتنے سارے پروڈکشن نہیں نکال سکتا ایک پروڈکشن کے لیے ایک مشین ہوتی ہے یہاں مشین ایک ہے پروڈکشن کتنے سارے ہیں مختلف اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہا کہ وکال الدین کفرو عالم تاطین بھی آئے تین وکال نزل کفر ان کے اوپر آیت کیوں نہیں اترتی یعنی کوئی نشانی یہ نبی کیوں نہیں دکھاتا قل ان اللہ من من الیہ اناب یہاں نشانیوں کے مطالبے کے جواب میں جو جواب دیا گیا ہے وہ بلاغت میں بالکل بے نظیر ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ نشانی دکھاتے تو ہم ایمان لے آتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کی بات اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ایمان لان نہ لانے کے پیچھے نشانیوں کا فقدان کام نہیں کر رہا ہے کہ نشانی نہیں آ رہی اس وجہ سے ہم ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں بلکہ تمہارے اندر ہدایت طلبی کا فقدان ہے اگر ہدایت طلبی کا فقدان نہ ہوتا تو نشانیاں تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں تم ایمان لا سکتے تھے نشانیوں کی کمی نہیں ہے نشانیاں تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں ہدایت طلبی کا فقدان ہے تمہارے اندر کتنا پیارا جواب ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ امول کتاب ہے ایک ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ایک اور کتاب ہے لیکل اجل کتاب ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اس میں یہ لکھا رہتا ہے اگر بندہ یہ کام کرے گا تو یہ چیز ہو جائے گی اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کرتے وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے اے اللہ اگر تو نے میرے حق میں شکاوت لکھ دی ہے بد لکھ دی ہے تو اسے مٹا دے اور اسے نیک بختی میں بدل دے اے اللہ اگر میرے اس نام اعمال کے اندر اس کتاب کے اندر اگر گناہ لکھ دیے ہیں تو اس کو مٹا کر کے وہاں مقصرت لکھ دے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی مٹاتا بھی ہے اور مٹا کر کے اس کی جگہ پر دوسری چیز بھی لکھتا ہے یا مح اللہ ایشا ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے مل کتاب اور اس کے پاس امول کتاب ہے اسی وجہ سے کہا گیا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا سے را لا يرد القضاء الا دعا تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے وہی بات یہاں کہی گئی اس کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے ولقد أَرْسَلْنَا رُسُلًا قبل کا لہم ازوا جو جالنا لہم ازوا جو جتنے بھی رسول آئے ان کے بیوی بچے تھے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا علائق دنیاوی سے منسلک رہنا یہ خدا رسی اور روحانیت اور نیکی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ غلط سوچتے ہیں اب نبی سے اچھا کون ہو سکتا ہے نبی سے بڑا خدا رس کون ہو سکتا ہے روحانیت میں سب سے اعلیٰ نبی ہوتے ہیں ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے لیکن ان کے بھی بیوی بچے تھے لہذا جو مذہب یہ کہے کہ خدا رسی کی راہ میں روحانیت کی راہ میں نیکی کی راہ میں یہ بیوی بچے رکاوٹ ہیں در حقیقت ایسا مذہب صحیح اصول نہیں بتا رہا ہے ایسا مذہب صحیح مذہب نہیں ہے اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا گیا کہ وما رسول بلسان قومی جتنے بھی رسول آئے اپنی قوم کی زبان میں آئے ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ رسول ایک خاص خطے میں بھیجے جاتے تھے خاص قوم کی طرف سوال یہ ہے ہمارے نبی کے بعد اب تو کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے تو جو نبی ایک خاص علاقے کی طرف بھیجا جاتا تو اس علاقے والوں کی خاص زبان ہوتی تھی اسی زبان میں نبی بھیجا جاتا تھا ہمارے نبی جب بھیجے گئے تو آپ کی امت میں بہت ساری اقوام ہے جو مختلف زبانیں بولتی ہیں آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو انگریزی بولتی ہے آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو ابرانی بولتی ہے آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو لیٹن بولتی ہے آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو اردو بولتی ہے مختلف زبانیں بولنے والی اقوام موجود ہیں جو آپ کی امت ہے سوال یہ ہے کہ عربی ہی زبان میں قرآن کیوں اتارا گیا اور نبی کی زبان عربی کیوں تھی اس لیے کہ جو انگریزی جانتا ہے وہ تو آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی امت میں بہت ساری قومیں ہیں اور بہت ساری زبانیں بولتی ہیں تو اب تم ہی بتاؤ کہ نبی کو کس زبان میں بھیجا جانا چاہیے تھا اگر انگریزی زبان دے کر کے بھیجا جاتا تو عرب والے بولتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا اگر لاطینی زبان میں نبی کو بھیجا جاتا تو عرب والے بولتے انگریزی والے بولتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا کسی بھی زبان کو دے کر کے آپ کو بھیجا جاتا تو دوسرے زبان والے اعتراض کرتے اچھا ایک صورت تھی کہ قرآن کو یعنی جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہر زبان میں دے دی جاتی انگریزی میں ایک قرآن ہوتا جو انگریزی بولنے والوں کو دے دیا جاتا لیٹن میں ایک قرآن ہوتا وہ لیٹن بولنے والوں کو دے دیا جاتا اردو میں ایک قرآن ہوتا وہ اردو بولنے والوں کو دے دیا جاتا عربی میں ایک قرآن ہوتا وہ عرب والوں کو دے دیا جاتا ایسا کیوں نہیں کیا گیا جواب اس کا یہ ہے نقطۂ وحدت باقی نہیں رہتا آج دیکھو عربی میں قرآن ہونے کی وجہ سے تفسیروں میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں جبکہ قرآن لفظ لفظ صحت کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کی تفسیر میں اتنے اختلافات ہو گئے ہیں اب اگر مختلف زبانوں میں قرآن کو مختلف قوموں کو دے دیا جاتا تو بہت سارے اختلافات پیدا ہو جاتے لہذا نقطۂ وحدت باقی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلحت کی بنا پر قرآن کو ایک ہی زبان میں نازل کیا اور نبی کو ایک ہی زبان دی عربی زبان کیوں اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تبری کی روایت ہے کہ حضرت آدم جب آئے تو ان کی زبان عربی تھی تو بات کی جو زبان تھی بات کی زبان میں آخری نبی کو بھیجا گیا اور قبر کی زبان بھی عربی جنت کی زبان بھی عربی آسمان کی جو دفتری زبان ہے وہ زبان عربی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا اور سب سے بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام زبانوں کا جائزہ لے لیجئے تو آپ عربی زبان کے اندر ایک عجیب بات پائیں گے آج سے پانچ سو سال پہلے جو انگریزی تھی چاسر کی شیکسپیئر کی میرا خیال ہے کہ آج کوئی کالج کا پروفیسر ہی بلکہ چاسر کی زبان کو تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہی سمجھ سکتا ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ایک بارہویں پاس لڑکے کو اگر شیکسپیئر کی میک بیٹ دے دی جائے دا مرچنٹ آف وینس دے دی جائے ٹویلتھ نائٹ دے دیا جائے ایز یو لائک اٹ دے دیا جائے یہ ساری کتابیں اس کو دے دی جائے پڑھ نہیں سکتا ہو نہیں سمجھ سکتا ہو تو پانچ سو سال پہلے کی جو انگریزی تھی آج اس انگریزی کو کالج کا یونیورسٹی کا پروفیسر سمجھنے میں مشکل محسوس کرے گا تمام زبانوں کا یہی حال ہے لیکن عربی زبان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اگر آج چودہ سو سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال دنیا میں تشریف لے آئے اور ایک ارب بچہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ اس کی بات کو سمجھ لیں گے اور آپ جو گفتگو کریں گے وہ بچہ آپ کی بات سمجھ لے گا یعنی عربی زبان میں ارتقا کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے آج نبی آ جائے تو ایک ارب بچہ آپ سے بات کر سکتا ہے آپ اس کی بات کو سمجھ لیں گے اور نبی جو بولیں گے وہ بچہ آپ نبی کی بات کو سمجھ لے گا اور سب سے رچ لینگویج دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو عربی زبان ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن کو نازل فرمایا فرمایا گیا کہ قرآن کے جو منکرین ہیں نا وہ تین وجہ سے قرآن کا انکار کرتے ہیں اللہ الحیات دنیا اللہ پہلی وجہ دوسرے سبیر تین وجہ ہوئی ایک تو یہ کہ انہیں دنیا سے بہت محبت ہے آخرت کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ قرآن حکیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ قرآن ان کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے اور یہ پابندیوں میں نہیں رہنا چاہتے جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں آپ دیکھیے اس کے پیچھے یہ نفسیات کار فرما ہوگی کہ قرآن تو ہمیں پابند کر رہا ہے ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ یسدون ہان سبھی اللہ اندھا کیا چاہتا ہے دو آنکھیں لیکن بعض قسم کے اندھے کیسے ہوتے ہیں وہ آنکھیں نہیں چاہتے وہ چاہتے پوری دنیا اندھی ہو جائے یہ عجیب و غریب قسم کے اندھے ہوتے ہیں تو یہ اسی قسم کے اندھے ہیں یہ دیکھ رہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں لہذا جب ہم اندھیرے میں ہیں تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی روشنی کی کوئی کرن نہ پہنچے یہ عجیب عجیب و غریب قسم کے اندھے ہیں اور دوسرے ایوجا ویبگون ایوجا کا مطلب یہ قرآن حکیم کے اندر کوئی کجی تلاش کرتے ہیں اور اس کجی کو لے کر کے ان کی نگاہ میں وہ کجی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں دیکھو قرآن کے اندر یہ غلطی ہے قرآن کے اندر یہ غلطی ہے قرآن کے اس اصول کے اوپر انگوش نمائی کی جا سکتی ہے قرآن کے اس اصول کو اوپر انگوش نمائی کی جا سکتی ہے اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اسی دائرے میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ایک خاص قسم کا موقف بناتے ہیں خاص قسم کا اسٹینڈ بناتے ہیں اور قرآن و سنت سے اس کے معیادات لاتے ہیں بنائیں گے اپنا موقف اور پھر قرآن و سنت کو توڑ مڑوڑ کر کے اپنے خیال کے مطابق بنائیں گے اپنے موقف کے مطابق بنائیں گے جبکہ قرآن کو اگر صحیح طریقے سے سمجھنا ہے سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اسلاف کے طریقے پر سمجھنا ہوگا جس طرح ہمارے سلف نے سمجھا تھا قرآن کو سنت کو اگر کوئی آدمی قرآن اور سنت کو اسلاف کے طریقے کے خلاف طریقے سے سمجھنا چاہ رہا گمراہ ہو جائے گا تو یہ تین وجہ جو منکرین قرآن اختیار کیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں جانے والے بہکایا کس نے شیطان نے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 جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان لوگوں کے پاس آئے گا اور بولے گا تقریر کرے گا کیا تقریر کرے گا جہنم میں جانے والوں کے سامنے اے سنو تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے ان اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا اس نے پورا کر دکھایا وہ واد اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا فاخلب تو کم میں بول رہا ہوں میں نے خلاف ورزی کے وعدے کی میرا وعدہ جھوٹا تھا اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہے سچا تھا اس نے وعدے کو پورا کر دکھایا میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی جو بگاڑو بگاڑ لو اگر تم اللہ کے وعدے کے اوپر چلتے تو کامیاب ہوتے جنت میں جاتے جاننے میں نہیں میرے وعدے پر چل کر کے آئے ہو جاننے میں تمہیں جانا ہی ہے اللہ نے وعدہ کیا اس کا وعدہ سچا میں نے وعدہ کیا میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی میرا وعدہ جھوٹا آگے میرا تو تمہارے اوپر کوئی دباؤ تھوڑی تھا من سلطان میں نے تو تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی اللہ داؤ تو میں نے صرف دعوت دی تھی بلا تحقیق کے ہوئے میری اندھی پیر بھی کرنے لگے کس نے کہا تاندھی پیروی کرنے کے لیے میں نے تو صرف بلایا زور زبردستی نہیں کی تھی فلا تو لوم مجھے ملامت مت کرو وہ لوم انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو اور ایک بات اور سن لو مان اب مسرخی تم امان تمہیں مسرخی کہیں گے حضرت کچھ کرو گمراہ کر کے یہاں لے آئے کچھ تو کرو کہے گا مان اب مسرخی تم امان تمہیں مسرخی آج میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو تمہارے لیے کیا کر پاؤں گا میں تمہاری فریاد رسی کو پہنچنے والا نہیں اور تم میری فریاد رسی کو پہنچنے والے نہیں آج دونوں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے انی کفر تو بیمار شک تم انہیں من قبل اس سے پہلے جو تم لوگوں نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں سرے سے اس کا انکار کرتا ہوں کتنا جھوٹا کتنا دگا باز سولی پر چڑھا کر کے دیکھو کیسا ہر جگہ الگ ہو جاتا ہے یہ شیطان کی کوئی پوجا تو نہیں کرتا پھر شیطان کی اتباع کو شرک کیوں کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہاں کہہ رہا ہے کفر تو بیمار شرک تو منہ نہیں تم لوگوں نے جو مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا ہے اس کا میں انکار کرتا ہوں شیطان کی تو پوجا کوئی نہیں کرتا کم سے کم مسلمان شیطان کی تو پوجا نہیں کرتا پوجا کا کیا مطلب ہے شرک یہ ہے عبادت یہ ہے کہ شیطان کی اندھی پیروی بلا تحقیق کے کرتے چلے جایا اسی اندھی پیروی کو شرک کہا گیا ہے شیطان کی اندھی پیروی در حقیقت شیطان کی پوجا ہے اور شیطان کی پوجا شرک ہے زیادہ کوئی بات آپ اندھی تکلیف کر کے مت مانیے تحقیق کر کے مانیے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کلمے کی مثال جانتے ہو پاک درخت کی طرح کلمے لا الہ الا اللہ کی مثال اچھا ایک نقطہ یہاں اور بتا دوں کہ حدیث میں جہاں بھی آتا ہے کلم توحید لا الہ الا اللہ آتا ہے محمد الرسول اللہ ساتھ میں نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غیر متبدل رہا ہے کبھی بدلا نہیں لیکن اس کے ساتھ والا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے وہ متبدل رہا ہے مثلا نو علیہ السلام آئے رسول بن کر کے تو لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ ہو گیا دوسرا کلمہ جو دوسرا جز ہے کلمہ کا وہ بدل گیا موسا علیہ السلام کیا لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ لا عیسا روح اللہ یا فلاں نبی اللہ تو لا الہ الا اللہ تو آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بدلا لیکن دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے اسی وجہ سے اس کا جو کریم ہے لا الہ الا اللہ کا وہ متبدل رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کبھی بدلا نہیں اسی وجہ سے حدیثوں کے اندر صرف لا الہ الا اللہ ذکر کر دیا جاتا ہے سمجھ لو کہ جس نبی کی یہ بات ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ مانا جائے گا لا الہ الا اللہ اب موسا کے زمانے میں اگر ہے تو اس کے ساتھ یہ مانا جائے گا انڈرسٹوڈ رہے گا وہ موسا کلیم اللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے لا الہ الا اللہ تو اب محمد الرسول اللہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جڑ جائے گا ایک غیر متبدل اور ایک متبدل بدلنے والا کل میں کی چار صفتیں بیان کی گئی ہیں ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے پاکیزہ بہت ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اس سے خوشبو آتی ہے کشجرتن تو یہ ایک تو یہ کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے پاکیزہ ہے اور دوسرے اسلوہ ثابت اس کی جڑ بہت مضبوط ہے دو تیسرے وہ فروا آپ اس کی شاخ ہے آسمان میں اور چوتھے توتی تو ربیہ ہر وقت یہ پھل دیتا رہتا ہے یہ چار صفتیں کل میں تو یہ بکی اب اگر اس زمین کو مومن کے قلب سے تشوی دی جائے یعنی مومن کا دل زمین کی طرح اس میں ایمان جڑ کی طرح اور آمال صالحہ ڈالیوں کی طرح اب یہ آمال صالحہ اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں ہمیشہ جتنے آمال چڑھتے ہیں اوپر سے اتنی برکتیں اس کا پھل ہے جتنے حمال کرو برکتیں اوپر سے نازل ہوتی رہے یہ ہمیشہ اس کا پھل ملنے والا ہے اللہ اکبر یہ کلمہ ایسا ہے کہ جہاں یہ آ جائے پورا ماحول ارد گرد کا سارا کا سارا انوائرمنٹ بدل جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے سیرت میں مضبوطی آ جائے روح میں لطافت آ جائے جسم میں تہارت آ جائے سیاست میں دیانت آ جائے جنگ میں شرافت آ جائے سلح میں خلوص آ جائے عہد میں اسوق آ جائے معیشت میں عدل آ جائے معاشرت میں حسن سلوک آ جائے تمدن میں توازن آ جائے غرض ہے کہ یہ کلمہ جہاں آ جاتا ہے زندگی کا ہر زاویہ صحیح رخ اختیار کر لیتا ہے یہ ہے اس کلمے کی برکت توتی اوکل کلین نہیں یہ ہر وقت پھل دیتا رہتا اس کا یہی مطلب ہے گویا یہ کلمہ طیبہ ایسا پارس پتھر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی پوری تاثیر اپنے اندر سمو لے تو کندن بن جائے کہتے ہیں نا پارس پتھر لگ جائے کسی کو تو کندن بن جاتا ہے ایسے ہی کلمہ طیبہ ایسا پارس پتھر ہے کہ اس پتھر کی تاثیر اگر اپنے اندر لے جاؤ تو کندن بن جاؤ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر حق کی مثال بڑی پیاری دی ہے کیا انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل سيل زبد الرابيه ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يذيب الله الحق والباطل فاما زبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض کہتے ہیں جب بارش آسمان سے گرتی ہے پانی ریلے کی شکل میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مٹی آ جاتی ہے خسو خاشاک آ جاتے ہیں اور یہ خسو خاشاک آگے چل کر کے جھاگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے جھاگ سوکھ جاتا ہے اور جو نافے پانی ہوتا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حق و باطل دیکھو دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے جیسے پانی میں جھاگ ملا ہوتا ہے ایسے ہی حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے باطل اوپر ہو حق نیچے ہو جیسے جھاگ اوپر ہوتی ہے پانی نیچے ہوتا ہے لیکن یہ بتاؤ یہ جو اوپر ہے وہ نافے جو نیچے وہ نافے پانی نیچے ہوتا ہے وہ نفع بخش ہے اور یہ یہ ایک نقطہ بھی ملا بظاہر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہے کہ حق کے اوپر باطل غالب لیکن اس کا غلبہ آرزی ہے اس لیے کہ اس کی فطرت پستی ہے باطل کی اور حق چونکہ اوپر سے آیا ہوا اس کی فطرت میں بلندی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ نظر آئے کہ پانی نیچے اور جھاگ اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی ناپے نہیں ہے جھاگ ناپے تھوڑی دیر بعد یہ پتا چلتا کہ جھاگ سوکھ گیا ہے اور جو ناپے تھا وہ زمین میں بیٹھ گیا ہے ایسے ہی اللہ نے فرمایا امین میوخیت ہی جب سونار کوٹالی کے اندر سونا ڈالتا ہے تو جھاگ اٹھتی ہے تھوڑی دیر بعد جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور اصلی جو سونا رہتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اچھا سونے کی خصوصیت بتا دوں کیا ہے کہ اس کو پگھلا دو پانی ہو جائے لیکن جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا ویسے ہی ہو جاتا ہے اس کا وزن کم نہیں ہوتا یہ خصوصیت ہے سونے کی پگھلا کر پانی بنا دیجیے پانی ہو گیا لیکن جب ٹھنڈا ہوگا تو جتنا سونا آپ نے پگھلایا ہے پانی بنا دیا تھا جمنے کے بعد اس کا وزن ذرا برابر کم نہیں ہوتا یہ سونے کی خصوصیت ہے ایسے ہی حق کو کتنا ہی تپاؤ حق کے وزن کے اندر کمی نہیں ہوتی یہ حق کی خصوصیت ہے ارے ایک نقطۂ یہ اور بتا دوں کسی صاحب نے یہ بتایا کہ اسی اسی آیت کے اندر سونا بنانے کا طریقہ لوگوں نے حاصل کیا ہے سونا بنایا کیسے جائے اس لیے کہ سونے کے مقابلے میں بالکل سونے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے مرکیوری پارا سونا تو گرمی برداشت کر لیتا ہے پارا گرمی برداشت کرتا ہے بخار ناپنے کے لیے جو آلہ لگایا جاتا ہے بغل میں لگا دیجیے معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے اگر تھرمامیٹر کھلا ہوا اوپر سے تو بھاگ جائے گا یہ وہ تو کہیں اوپر سے بند رہتا ہے لہذا گرمی کتنے درجے کی ہے ٹمپریچر کتنا ہے بدن کا وہ بتا دیتا ہے اس کا مطلب آدمی کے بدن کی گرمی نہیں برداشت کر پاتا مرکیوری پارا ہی تو ہوتا ہے جو اوپر بڑھتا ہے گرمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اسی پارے کو قائم النار بنا دیا جائے سونا پانی گرمی سے نہیں بھاگتا پارا جو ہوتا ہے یہ گرمی سے بھاگتا ہے اگر اسی پارے کو قائم النار بنا دیا جائے یعنی اس طرح بنا دیا جائے کچھ ڈال کر کے کہ یہ آگ کے ساتھ رہ سکے پھر سونے کا پانی دے دو خالی سونا بن جائے گا مرکیوری مرکیوری پارا اگر اس کو النار بنا دیا جائے قائم النار بنانے کے بعد سونے کا پانی دے دیا جائے سونا بن جائے گا اصلی سونا اب پارے کو مرکیوری کو النار بنانے کے لیے کیا کیا جدوجہد کرنی ہے لوگ کرتے آئے ہیں کچھ لوگ کامیاب ہوئے کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوئے کزالی کا اسرب اللہ الحق والباطل ایسے ہی اللہ باطل اور حق کی مثال بیان کرتا رہتا ہے بتایا گیا یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا اللہ قبر میں قول ثابت سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا کیا مطلب منکر نکیر جب آئیں گے سوال کریں گے اگر اس نے کہہ دیا اشد اللہ الہ الا اللہ واشد اللہ محمد اللہ عبد رسول کامیاب ہو گیا بولے قول ثابت سے مراد یہ اللہ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے آخر میں بلاغ الناس یہ قرآن میں جو بیان کیا جا رہا ہے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ تعویذوں کے لیے نہیں ہے یہ گنڈوں کے لیے نہیں ہے یہ کاغذ کے اوپر رکھ کر کے آس بازو پر باندھنے کے لیے نہیں ہاتھا الناس یہ اللہ تبارو تارا کی طرف سے خط ہے تمہارے لیے خط کیسے تم برداشت کر لیتے ہو کہ خط آیا ہے خط آیا اس کی طرف سے معبود کی طرف سے بندوں کی طرف خط آیا ہے کوئی خط کو کھول کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں سمجھنا تو دور کی بات ہے اللہ کے خط کے ساتھ کیسا مذاق تھا اس کے لیے نہیں گنڈے کے لیے نہیں یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام بھیجا گیا ہے ہاتھا الناس اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو یہ تھا تیرہویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی فرمائے العالمین